بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے آسمان کی اور رات کے وقت آنے والے کی قسم ما الطارق اور تم کو کیا معلوم کہ رات کے وقت آنے والا کیا ہے النجم الثاقب وہ تارا ہے چمکنے والا ان كل نفس لما عليها حافظ کہ کوئی شخص ایسا نہیں جس پر کوئی نگہبان نہ ہو فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ تو انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کاہے سے پیدا ہوا ہے خلق من ماء دافق وہ اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا ہوا ہے یخرج من بین الصلب والترائب جو پیٹ اور سینے کے بیچ میں سے نکلتا ہے انہو علی رجعہی لقادر بے شک وہ خالق اس کو دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے یوم تبل السرائر جس دن دلوں کے بھید جانچے جائیں گے فما له من قوت ولا ناصر تو انسان کی کچھ پیش نہ چل سکے گی اور نہ کوئی اس کا مددگار ہوگا والسماء ذات الرجع آسمان کی قسم جو میں برساتا ہے والارض ذات الصدع اور زمین کی قسم جو پھٹ جاتی ہے انہو لقول فصل کہ یہ فیصلہ کن کلام ہے وما اور یہ کوئی مذاق نہیں ہے انہم یکیدون کیدا یہ لوگ اپنی تدبیروں میں لگ رہے ہیں وَأَكِيدُ كَيْدًا اور میں اپنی تدبیر کر رہا ہوں فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا تو اے نبی تم کافروں کو مہلت دو بس چند روز کی مہلت اور دے دو